ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا مرشدنا ومولانا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدان يبتغون فضلا فضلا من الله گمانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى الذي طعم تم مجیت یا رحم کن برمہ یا علاحی رحم کن برمہ ابو کم جملہ گناہ ہو مو جو مہاں کر دسے مشتمارا غیر تی گرک سے گربخانی ور برہانی بندئے گرب خانی ور برہانی بندے ہر چنی پیغمبرو سردار مہا ربنا سل وسلم دائی مہا گزشتہ جمعے میں کچھ اس قسم کے مسائل عرض کیے تھے جن کا تعلق اس بڑی لمبی زندگی سے ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں یہاں کی عمر دس سال بیس سال پچاس سال سو سال ستر سال قبر کی زندگی کروڑوں سال لاکھوں سال اور قرآن کہتا ہے سن ملا یا منہ تفی آ ولا یا یا وہ زندگی ایسی ہے نہ موت آئے گی نہ کوئی اسے زندگی کہے گا اختلاح حقیقت ہے جس پر ہمارا یقین نہیں جس پر اعتبار نہیں جس کی کوئی تیاری نہیں جس کا کوئی فکر نہیں جن لوگوں کو فکر تھا ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہے آخر وہ کون سا فکر تھا وہ کون سی پریشانی تھی کہ امام اعظم امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ نے چالیس برس تک عیسا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ایک دن کی بات نہیں دو دن کی بات نہیں چالیس سال گرمی سردی بیماری سفر دکھ درد خوشی غمی چالیس سال میں اس اللہ والے کی یہ حالت رہی کہ جو عشا کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمتیں نازل ہو ان اللہ والوں کے مزاروں پہ اتنا تقوا اتنی پرہیزگاری ایک آدمی نہر میں نہا رہا ہے غسل کر رہا ہے امام ابو نیفا رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کے وضو فرمانے لگے پانی ہاتھ میں لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف بڑھایا واپس پھینک دیا جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ اجل سل دیا جا کے دیکھا کہ ایک نوجوان غسل کر رہا ہے فرمایا اتق اللہ اللہ کے درجہ اللہ کے قہر سے درجہ اللہ کے قزم سے درجہ وہ کہنے لگا کیوں فرمایا کہ تو ضلع کر کے گنہر میں غسل کر رہا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر مجھے پانی اٹھایا تو نہر کے پانی میں سے ضلع کی بدبو آئی اتنا عظیم آدمی ایک آدمی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے اللہ والے نے نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ لیا جب باہر نکلا جوان فرمانے لگے بیٹا ماں کو نہیں ستایا کرتے ماں کا دل نہیں بکھایا کرتے جی آپ کو کیا بتا فرمایا جو تیرے جسم کے اوپر سے پانی بہ کر اس نالی میں آیا ہے اس پانی میں جو گنا تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ والدہ کا نا فرمان ہے اتنا عظیم آدمی بغداد شہر میں ایک آدمی سے قرضہ لینا ہے ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں دوپہر کا وقت ہے سخت گرمی اور دھوپ کا وقت ہے امام علی پر رحمت اللہ علیہ دھوم میں کھڑے ہیں کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے یہاں میں کو کھڑے ہو جاؤ تو فرمانے لگے جس کے مکان کی دیوار کا سایہ چھو ہے میں نے اسے قرضہ لینا ہے پیسے لینے ہیں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہوں اس کے مقام کی چھو میں کھڑا ہوا تب ڈرتا ہوں کبھی سوکھ نہ ہو جائے ایک آدمی کو دیکھا پریشان پھر رہا ہے امام ابو ببو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگا جی میری بکری کو ہوگی ملی نہیں کسی سیاح آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے ان لے سات آٹھ سال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آٹھ برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا شاید وہ بکری کی چوری آج ربا ہو گئی ہو آج ربا ہو گئی ہو آج ربا ہو گئی ہو اس صبح میں آٹھ برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا اور میں جان جان کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں دیکھا جائے گا آپ جیسے کون نوٹ کرایا اسی کو قرآن کریم دور آتا کیا میو کل بوبی پلوم کلو بن اہم اتنا نہیں آیا ت قال أساطير مکھی کتاب لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ قرآن ترین پرانی کتاب ہے قصوں کی کتاب ہے داڑیوں کی کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں کل بل آنا قلوبهم ما كانوا کرتے کرتے حرام کھاتے کھاتے آدمی کا دل پہ کالے رنگ کے نقطے لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا میرا کیا بن گیا میرا کیا حال ہو گیا میرے دل پہ کتنا کالا پن چڑھ گیا ہے پھر اس کے اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا درود پاک پڑھنے میں لذت نہیں آتی قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اسے سرور مزہ نہیں آتا اس لیے کہ دل پہلے کالا ہو جاتا ہے کے لیے ہمیں لگا قرآن سے جن لوگوں کو عشق لگا ان کے کچھ اور واقعات ہیں انہوں نے ساری زندگی کبھی رخ موڑا مکھ موڑا اس طرف سے منہ کبھی ہٹایا نہیں دیا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اکرام کی جماعت اتنی شان والی اتنی آن والی اتنی گسار ہے اتنی جانسار ہے پروردگار عالم خود گواہی دیتے ہیں میرے نبی تیرے دیوانوں کے گھوڑوں کی قسم تیرے ساروں کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والے گدوں کو گردوں کو بار کی قسم یوں ہی تو اللہ میاں ان کی نہیں ان کے گھوڑوں کی ان کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی گردوں کو بار اللہ مٹی کی قسم کھا رہے انہوں نے اپنی عظمت کو برقرار رکھا انہوں نے اپنی عظمت بنائی شان بنائی جس حال میں بھی رہے کبھی شکایت نہیں گلا نہیں کبھی بھی آپ لوگ تو ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے بگتایا کئی کئی دن درختوں کے پتے بھی نہ ملے اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے اپنے معصوم بچوں کو تڑپ تڑپ کر اتنی لمبی لمبی زبان باہر نکال کر صحابہ کرام نے صحابیات نے مرتے دیکھا کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ بچے اسلام کی وجہ سے بچے بھی پیاس سے مر رہے ہیں اسلام کی وجہ سے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں کسی آر نے بھی اپنے ایمان کو مضبوطی سے اتنا برقرار رکھا انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ دلیل القدر صحابہ میں سے ہیں والے دن لڑائی میں شریک ہوئے مسلمانوں کو شکست ہو گئی کافروں نے غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام اسلام اللہ تعالیٰ مجمعین پریشان کھڑے اور پتھر بتر باندھ رہے لوگ حالت میں نظر کرنے لگے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حالت کیسے نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اس لیے پریشان کھڑے ہیں انس بن نظر رضی اللہ نو کہنے لگے کھڑے ہونے سے کیا بنتا ہے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب دنیا میں رہ کر تم کیا کرو گے آگے بڑھو تلوار لے کر کافروں کے ساتھ لڑ لڑ کر شہید ہو جاؤ دنیا میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں چتر چتر مسلمان شکست کھا کر جب ادھر ادھر بھاگنے لگے بیچ میں آ گئے ایمان کی بات ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی پھوپھی ہیں برکھا مار مار کر واپس کر رہی تھی کدھر جا رہے ہو واپس چلو اور پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ پہاڑ سے جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے پہلے وہ ناک تو پیدا کرو پہلے وہ ناک پیدا کرو جو سفیا کو خوشبو آئی ہمارا وہ ناک ہی نہیں ہے وہ مزاج پیدا کرو وہ دماغ پیدا کرو وہ ذہن پیدا کرو جس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت کا دماغ تھا تربیت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی آخر یاروں کوئی وجہ تو ہوگی کہ میرے سے اور آپ سے اپنا بھی نام نہیں سنبھلتا اپنی خبر روشن نہیں ہوتی خواجہ میں دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان کے ٹبے پہ بیٹھ کر آ کے بیٹھا تو اکیلا تھا جنازہ اٹھا کر نبے لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑ رہا تھا یہ بھی تو آدمی تھا یہ بھی تو انسان تھا یہ بھی ہماری طرح کھانے پینے والا تھا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر بیس ہزار یہودی وہ بھی مسلمانوں اتنا بڑا جناب تھا امام احمد بن حمد کا ایک آدمی کہتا ہے جس جگہ میں نے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھا تھا میں جو قبر تک گیا تو راستے میں بیس دن پیدل سفر کرنا پڑا میں تمہارے جنازوں پہ جو نماز لکھنؤ کے للے تللے اگر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے نا سبحان اللہ مجمع بڑا تھا جی بہت لوگ تھے سبحان اللہ تم نے لوگ دیکھے نہیں روزگاری کو دیکھ کر پچیس ہزار یا مسلمان بنا آخر کیا وجہ تھی ان کو خدا نے اتنی بڑی پراپری کہاں سے دے دی تھی اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفاق کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں کھڑے ہوئے عرصے علاقے کو ٹک ٹکی باندھ کر تک رہے ہیں دیدار کر رہے ہیں پوچھا یہ کیسے ملا اتنا بڑا مقام کہ جنت میں تو دنیا جائے گی لیکن اللہ کا دیدار تم ہر وقت کر رہے ہو امام محمد بن حنبل نے جواب دیا میں نے جو قرآن کے لیے مار کھائی کوڑے کھائے دو سال تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی کو دیدار میرا ایک دفعہ ملے گا کسی کو دو دفعہ ملے گا کسی کو چار دفعہ ملے گا وہ احمد بن حنبل تو تو میرے قرآن سے مار کھانے والا آنکھ تیری ہو دیدار میرا ہو تو تو ہر وقت یہ دیدار کرتا چلا جا وہ اس دنیا میں رہ کے گیا ہے اولاد والا بھی تھا بیوی والا بھی تھا بچوں والا بھی تھا تم تو جن کو ہم بلی بتائیں تم ان کو بلی نہیں مانتے جو ننگے ہو بیٹھے ان کو مانتے ہو پتہ نہیں تمہیں کون سا کون بتا گیا کہ ننگے ولی ہوا کرتے ہیں اب صاحب رحیم اللہ کا ملتان میں انتقال ہونے لگا وسیعت نامہ لکھ کر رکھ دیا میری رمع نہ بابوات آدمی پڑھائے جس میں تین شرطیں پائی جاتی ہوں پہلی شرط حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو جب سے عقل ٹھیک ہوئی ہو جب سے جوان ہوا ہو بال ہوا ہو سیاح ہوا ہو اس دن سے لے کر آج تک کبھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو یہ نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں بالکل بلکہ جماعت سے رہنا رہا ہو ساری زندگی کی قسم کھائے پہلے پھر میرا جنازہ پڑا ہے ان حضرات کے نزدیک نماز تو تھی اور جماعت کتنی اہم چیز ہے کتنی اہم چیز ہے کہ اپنا بڑا جنازہ اس سے پڑھوانے کے لیے فکر مند ہے ایسا آدمی جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں جماعت کی نماز کر ہی نہ ہوئی اللہ والے اللہ والوں سے جنازہ پڑھوا کر خوش ہوا کرتے تھے آج ہمیں ایسے لوگ تو کہاں ملیں گے کہ جن کی جماعت کی نماز فضا نہ ہوئی ہو یہاں تو بالکل نہیں پڑھتے اچھے خاصے دین دار نمازی مولوی مولوی بھی رگڑا چلاتے رہتے پرواہ نہیں کرتے جناب آفی جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی ہار میں بھی اثر کی سنت کزا نہ ہوئی ہو یہ غیر موقع سنت ہے نصر کے درجے میں ہے لیکن اللہ والا کہتا ہے میں تو اپنا جنازہ اس سے پڑھواؤں گا جس سے اثر کی سنتیں بھی کبھی کزا نہ ہوئی ہوں کوشش کرتے ہیں اللہ میری نماز جنازہ پڑھانے والا بڑا دیندار ہو بڑا اللہ والا ہو بہت زیادہ عبادت گزار ہو شبیدار ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکمت کا فرما کردار ہو لکھ دی آپ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملتان میں مزار ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے میرا جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی ساری عمر میں ساری جوانی میں کل عمر میں آج تک کبھی بھی بارش میں سفر میں بغیر بارش کے کسی حال میں بھی اس کی آج تک تحجد کی نماز خزانہ ہوئی ہو جن شرطیں لکھ دی وسیعت نام رکھا ہوا ہے لکھا ہوا رات گزر گئی دن سارا گزر گیا جنازہ رکھا ہوا ہے لاکھوں آدمی جنازے کے لیے آیا ہوا ہے ہزاروں مفتی تھے قاری تھے قاضی تھے عالم تھے لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے تھے ان شرطوں کو اپنے اندر پورا نہیں پاتے تھے اس لیے جرک نہیں کرتا تھا کوئی جنازے کے لیے تیار ہو پڑھانے کے لیے آج کل تو جنازہ پڑھانے کے بعد اگر کوئی پیسے نہ دے تو ملا کا منہ بگڑ جاتا ہے یہ کوئی بیسوں سال کی بات ہے سلا سال کوٹ میں قصبہ ہے بدو ملنی میں وہاں گیا ہوا تھا سردی کا موسم زور کی نماز پڑھنے جو گئے گاڑہ کچڑ سستے میں تھا میں نے کہا میں تو یہیں بیٹھا ہوں اصل کی نماز پڑھ کے جاؤں گا اصل کی نماز پڑھنے لگے تو ایک بچی کو جنازہ لے کر چھوٹی سی چند مہینوں کی بچی کی میت لے کر آ گئے کہ جنازہ پڑھاؤ انہوں نے بار بار کمرے سے بنے ہوئے اس مسجد میں جنازہ پڑا میں اندر بیٹھا رہا مجھے بتایا بھی نہیں جو تکرار ہوا تو میں باہر آ گیا ابھی تیاری کر رہے تھے جنازے کی میں بھی شامل ہو گیا کوئی کوئی بوند پڑ رہی تھی اصل کے بعد کا وقت تھا مولوی نے جنازہ پڑھایا تو پرلے کنارے پہ جھگڑے کی آواز آئی میں چلا گیا میں نے کیا بات ہے وہ بچارا سات بال بنانے والا اس کی بچی پوت ہوئی تھی وہ کہہ رہے لگا جی میں پانچ روپے جیتتا ہوں اور مولوی کرتا کہ اس مہنگائی کے دور میں جنازے کے پانچ روپے میں تو دس لوں گا کسی کی سنائی انہیں میں موجود ہوں ملا مجھے بھی کہنے لگا کیونکہ آپ بتائیں مارکیٹ کا کیا حال ہے بازار کا کیا حال ہے جس کی بچی تھی نا میں نے اسے الگ بلا کر کہہ دیا کہ تو چپ ہو جا میں دس پانچ اس کے آپ چکا دیتا ہوں میں نے اس کو بلا کر کے جس کی بچی تھی اس کے کان میں کہہ دیا کہ مولوی سے یوں کہو کہ ہمارے پاس تو نہ پانچ ہیں نہ دس ہیں ہم نے تو یہ میتی تجھے یہ گا گھر جا بارش ویسے ہو رہی ہے کہ گارا کالے جائے وہ تو ہی لے جا جس ملک میں کیا حال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں یقین کے ساتھ خبر میں جانا چاہتے ہیں آج سے دس بیس سال پہلے تو بلکہ رواج یہ تھا مرنے والے کا بیٹا بھتیجے بھائی اعلان کیا کرتے تھے کہ بھائی کس کا لینا دینا ہو ہم شامل کرتے ہیں اپنا آ کر کے ہم سے لینا دینا کریں اور کرتے تھے لیکن ہم تو کوئی نام ہی نہیں لیتا ہم کون پوچھے بٹان کی تاریخ میں نے کہا کہ جمال صاحب رحم اللہ کا جنازہ رکھا ہوا سارا دن گزر گیا جنازہ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا جنازہ پڑھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا آگے کوئی نہیں آتا شام ہو گئی بڑی پریشانی ہے کیا بنے گی کیا حال بنے گا اتنے بڑے بڑے اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے پڑھانے والا کوئی نہیں وقت ہو گیا نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے ایک جوان آیا کپڑوں پہ بڑا گرد و غبار ہے پیروں پہ گرد و غبار ہے شام معلوم ہوتا پیدل سفر کر کے آیا مسافر بڑا دور کا ہے اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کر کے کرنے لگا سفید بناؤ درست کرو جنازہ میں پڑھاؤں گا مسلمانوں میں کچھ تو ہوتے ہیں نا عمل کرنے والے کچھ بتانے والے ایک طبقہ ہر جگہ ہر مسجد میں ہر میں ہوتا ہے صرف اعتراض کرنے والا ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اعتراض کرتے ہیں وہ فوراً دوڑے اور جا کر کے اس اللہ والے کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہنے لگے آپ کو شرطیں معلوم ہیں جانے تو مفتی بیٹھے ہیں بڑے بڑے قاضی بیٹھے ہیں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں شیخ الحدیث بیٹھے ہیں آپ نے پہلے وسیعت نامہ دیکھا ہے ایسی نام کر رہے ہو میں جنازہ پڑھاؤں گا اللہ والے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے وسیعت نامہ دیکھا ہوا ہے میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں میں جماعت کراؤں گا اللہ آج تک اس فقیر کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی لوگ بڑے حیران تھے یہ کون ہوگا یہ کوئی پیر ہوگا یہ کوئی سید ہوگا یہ کوئی قریشی ہوگا یہ کوئی خانقاہی مزاج والا ہوگا یہ کوئی بہت بڑا یوں ہوگا لیکن جب پر پوچھا جنازہ ہو چکا پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا میرا نام خواجہ خدا بخش ہے ذات کا کمبار ہوں خیر پرچام والی کے رہنے والا ہوں سے لوگ یوں بنے آج باتوں باتوں میں سارا کام بنانا چاہتے ہیں لوگ یوں بنتا تو لوگ جاننے میں کون جاتا ہے اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا تو قرآن کی طرف آؤ عقل کرو دماغ درست کرو ورنہ کلو مت کلیلا انکم مجرم کھاؤ ہاں، رات دن پیو رات دن بدماشی کرو بنا کرو بدکاری کرو حرام خوری کرو ان مجرمون میں خدا تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور تم پر لے کے مجرم کہاں تک جرم کرو گے ان ربی کا لشدی میری پکڑ بڑی سخت ہے جس دن پکڑوں گا اس دن تمہیں پتا چلے گا میری قدرت کہاں تک تھی آج تجھے پتا نہیں چل رہا عشق کے تحت جن لوگوں نے جو کام کیے وہ سارے کے سارے اسی طرح ہوئے غازی علم الدین شہید رحیم اللہ میاں والی جیل میں ہے کسی مسجد کا امام نہیں خطیب نہیں حاجی نہیں ہے کسی پیر کا مرید بھی نہیں ہے سید اطاء اللہ شاہ صاحب بخاری شبد رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ آ رحمت نازل ہوں اس مرد قلندر کی خبر مبارک سے آمین کہو لاہور موتی دروازے میں جلسہ کیا بخاری میں اور اتنی بات کہہ دیو لوگوں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئی ہوئی ہے فاطمت الزہرا سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے لوگوں میرے ابا کی لوگوں نے عزت اتار لی درخان کا بیٹا ہے یوں جلسے میں آ کر کھڑا ہو گیا تو جلسے سننے والا بھی نہیں کسی پارٹی کا نہیں جماعت کا نہیں بس دل میں ٹھان لی وہیں کہ اب جی کے کیا کریں گے ہم تو اوارا پھر رہے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے شادی کی تیاری ہے گھر جا کر کے اماں کو کہنے لگ گیا اماں شادی کا پروگرام منسوخ کر دیا ہم نے شادی کا پروگرام کینسل کر دیا ہم نے شادی نہیں کرنی اس نے کہا بیٹا کیوں تیری اماں کی حسرتیں ہیں آرزویں میں ہیں تمنائیں ہیں خوشی ہے اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جس دن تو شادی کر کے دلہن کو لائے گا میرے بیٹے کو شیرا دے گا خوشی ہوگی کہنے لگا ماں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب اٹھاتی رہے میں شادیاں کرتا ہوں ہم نے شادی کا پروگرام کینسل کر دیا کہنے لگی بیٹا میری سمجھ میں بات نہیں آئی میں نہیں سمجھی کسی نے لڑکی کی شکایت تو نہیں کی کسی نے چگلی کر دی ہوگی کسی نے گلا کر دیا ہوگا تیرا کام خراب کرنے کے لیے الٹ سلٹ بکواس کر دی ہوگی وہ کہنے لگا نہیں اماں اب دنیا میں شادی کرنی نہیں اب تو جنت میں شادی کریں گے اب تو جنت میں شادی کریں گے یہ اولاد یوں ہی نہیں بنا کرتی کچھ ماں باپ کے اندر بھی ہوتا ہے دونوں ماں باپ چاہے تیسرا گھر میں کوئی نہیں جب ماں کو بتایا کہ ایسے ایسے کرنے کا پروگرام ہے راجپال کافر کو میں قتل کروں گا ظاہر بات ہے کہ میں ہی پھانسی لگ جاؤں گا پھر ماں روئی نہیں پھر ماں نے ٹکرے نہیں ماری پھر ماں نے ٹھوکرے نہیں کھائی جولی پلا پھیلا کہنے لگی مولا میرے ایسے مقدر کہاں کہ میرا بیٹا تیرے نبی کے قربان ہو جائے میں ایسی قسمت والی کہاں الہی یہ نہ دیکھیو لو کس بات کا ہے کام ہے میرا لشن جگر ہے تو قبول فرما میں ماں کی بھی عزت بن جائے گی بابا تو یوں سوچا کرتے ہیں مولانا محمد ذکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھی میں خود لکھتے ہیں اور فرمایا بھی کرتے تھے کہ جب میں عالم ہو گیا سند مل گئی پورا عالم ہو گیا تو فرماتے میری والدہ یوں کہا کرتی تھی کہ عالم تو تم بہت بڑا ہو گیا سارے علم پڑھ لیے اپنے جوگا بالکل ہو گیا اپنے لیے تو نے سب کیا فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں رو کے کہنے لگی کہ اگر قرآن حفظ کر لیتا تو ہم بھی امید لگا لیتے کہ ہم ہماری خبریں بھی بن جائیں گی مجھے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ حافظ قرآن عمل والا ہو دس آدمی ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں میں سے ایسے جن کو قیامت کے دن دو کے فرمانے مل چکے ہوں گے ان کے بارے میں یہ سفارش کرے گا شفاعت کرے گا دس کے دس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا شیخ العدیث لکھتے رہی محلہ کی میری والدہ کہا کرتی تھی علم تو بہت پڑھ لیا قرآن حفظ بھی کیا اگر قرآن یاد کر لیتا تو میں بھی سہارا لگا لیتی تھی خبر میں مجھے بھی فیض پہنچے گا دین کی معاوضہ دعائیں مانگ رہی ہے اس نے قتل کر دیا وہ میاں والی جیل میں چلا گیا قائد اعظم مسٹر محمد علی جنا وکیل ہیں میاں والی جیل میں آئے ملاقات کرنے کے لیے اور کہنے لگے علم الدین کی زبان سے ایک دفعہ یوں کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا چھڑانا میرا کام ہے انکار کر دے قتل سے کہ میں نے نہیں کیا درخان کا بیٹا غازی علم الدین کہتا ہے وکیل صاحب ساری زندگی میں ایک ہی تو نیکی کی ہے اس سے انکار کر دوں ساری عمر آوازگی میں گزر گئی ایک ہی تو نیکی کمائی ہے اس سے خود انکار کر دوں بالکل ایسا نہیں ہوگا پھر وکیل صاحب نے کہا کہ اچھا تم یوں کہہ دو کہ جس وقت میں نے قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا حواس میرے ٹھیک نہیں تھے میں جذبات میں آ گیا تھا غصے میں تھا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا فرمانے لگے پہلے لگا وکیل صاحب ساری زندگی بے ہوشی میں کٹی ہے وہ ایک ہی گھڑی کو ہوش والی تھی ساری عمر سے کٹ گئی ایک ہی لمحہ تو ہوش کا ہوا تھا بالکل نہیں کہوں گا مولانا قاضی شانہ منشجا آبادی رحم اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی کی کروڑوں رحمت نازل ہوں اس جوان کی قبر مبارک آمین کا فرمایا کرتے تھے کہ میں میاں والی جیل میں جب ملاقات کرنے گیا تو سپنل جیل سے میں نے کہا کہ بھائی تمہاری جیل میں ایک ہمارا قیدی ہے ملاقات کرنے میں نے میری ملاقات کراؤ کاشا فرمایا کرتے تھے کہ وہ سپنل جیل رونے لگ گیا اور کہنے گیا کیا قسم کرتے ہو مولانا اس کو قیدی کہتے ہو علم الدین کو قیدی کہتے ہو اور قیدی تو ہے وہ تمہارے یہاں کہنے لگا میں رات کو جب گشت پہ جاتا ہوں اس کی پھانسی کی کوٹلی کی چھت سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لاز دیکھتا ہوں تم اس کو کیسے کہتے ہو صاحب فرماتے تھے کہ جب میں ملا ہوں اس سے شکل مختلف ہے حالات مختلف ہیں منہ سے ایک بات کرتا ہے تو سو مرتبہ منہ سے نور نکلتا ہے اور میں نے پوچھا کہ علم الدین اب کیا حال ہے کہنے لگا قاضی صاحب اگر میرے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے دنیا تو لال کو بھیج کے آ جاؤ گے اگر میرے حالات کو تمہیں پتہ چل جائے دنیا کو چھوڑ کر آ جاؤ گے ایسا فرمانے لگے کچھ بتاؤ تو صحیح کہنے لگا جب سے پھانسی کوٹری میں آیا ہوں ہر دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کی ہر رات کو زیارت ہوتی ہے ہر رات میں دیدار کرتا ہوں دو جان کے سردار کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے یہ آواز دے کر فرمایا تو تو آنے والا بن تو میرا مہمان ہے اس لیے چلی کہ پھرتی بلبل بن پھرتی بلبل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے پرندے بھی تلاش کرتے ہیں کس خبر کے اللہ کی رحمت برس رہی ہے آفی جامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں زخمی پڑے ہیں گولیاں مار دی انگریزوں نے تڑپ رہے ہیں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا فرمایا حافظ صاحب کیا بات ہے فرمانے لگے الحمد للہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی میری حسرت پوری ہو گئی میری تمنا پوری ہو گئی شہادت کا شوق تھا اللہ نے پورا کر دیا اب ایک اور جذبہ باقی ہے دل یہ چاہتا ہے تیری گود ہو میرا سر ہو تیری زبان ہو صورت یاسین ہو سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں کسی کو ملنے کی تمنا نہیں کسی کی زیارت کی خواہش نہیں رشتے دار کو ملنے کی آرزو نہیں کسی خاندان کو ملنے کی آرزو نہیں کسی دوست کو ملنے کی تمنا نہیں فرماتے بس ایک تمنا قرآن پڑھتا بھی جاؤں سنتا بھی جاؤں جب آخری موت کا جھٹکا لگے میرے منہ پہ بھی قرآن اور میرے میں بھی قرآنوں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علی نے اپنی گود میں سر رکھ لیا سورتیاں شروع کر دی خود بھی پڑھتے رہے سنتے بھی رہے دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے اور کہتے ہوئے کہ فنا اللہ کی میں پا کہ مزمر ہے سنا فری کہنے ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جی مرنا نہیں آتا جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتے جینے کا سلیقہ تبدیلی ہوا کرتا اسی میدان میں مولانا محمد قاسم صاحب نے رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں انگریز گورے میں گولی مار دی خون کا پھمارا چھٹا دار دور جا تو پڑی نظر جواب دے گئی میدان میں بیٹھ گئے ایسے گنگوئی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے مولانا کیا ہوا فرمانے لگے گوئی لگ گئی ہے خون کا فوارا چھوٹ گیا نظر جواب دے گئی آ اللہ والوں کا عقیدہ یقین دیکھو تیرا نہیں بن سکتا یہ یقین پچاس حج کر لے تجھے یہ محبت کہاں نصیب ہو سکتی ہے تجھے یہ رفاقت کہاں نصیب ہو تجھے یہ سود و گداز کم ملے گا تجھے یہ عشق والا دل کم ملے گا گنگو ہی لکھتے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ حکیم کو بلاؤ پیچھے بلاؤ آگے بڑھ کر مولانا کے ماتھے کو درو شریف پر دم کر دیا اور یوں ہاتھ پھیر دیا مولانا قاسم نوتو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گولی کا اتنا بڑا زخم تھا میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی نے سے گرو شریف پر یہ یقین ہے کہ گرو کتنا برکتوں والا ہے گولیوں پہ یقین ہے ٹکے پہ یقین ہے ڈاکٹر پہ یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درو شریف پہ ہمیں یقین نہیں کہ یہ بھی ہمارا کام کر دے گا یہ بھی ہماری مصیبت میں کام آئے گا ارے یہ تو اس مصیبت میں بھی یہ کام آئے گا قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا ابھی شریف میں آتا ہے تو قیامت کا دن خوب منظر پہ ہوگا تفرا ہوگا دنیا تباہ ہو رہی ہوگی ایک آدمی پریشان کھڑا ہوگا جناب محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اپ تشریف لائیں گے فرمائیں گے کیوں کیا کیا بات ہے تو بڑا پریشان ہے کہے گا میرے گناہ بہت ہیں گناہوں کا بہت بڑا ڈھیر ہے میرا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی نہ ہوگا فرمایا کہ آپ ایک انگلی کے پوروے جتنا انگلی کے پور میں جتنا چھوٹا سا کاغذ نکال کر دیں گے کہ اپنے نیکیوں والے پلے میں یہ رکھوا دیں یہ رکھ لیں وہ اتنا سا کاغذ رکھے گا شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اس کا کام بن جائے گا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے گا اور کہے گا جی اس مصیبت میں کام آنے والا اس تکلیف میں کام آنے والا جبکہ کوئی کسی کا نہیں بنتا آپ کون ہے آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ایک دن اخلاص سے محبت سے بڑی عقیدت سے بڑی مربت سے بڑے دل سے بڑے عقیدے سے یہ دروسری شریف میرے اوپر تو نے بھیجا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا آج جس کاغذ پہ درود کے لکھا ہوا تو میں نے تیرے نام امال میں رکھ دیا ہے یہ تو ایسا عمل ہے شاہ زمین تباہ آسمان تباہ پہاڑ ختم دریا ختم سمندر ختم درخت ختم نظام کائنات ختم انسان سارے ختم جن سارے ختم فرشتے سارے فنا پور جہاں بھلا ہو جائے گا ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی یہ درو شریف والا عمل اللہ پاک اس وقت بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود بھیجتے رہیں گے جان ختم ہو جائے گا درود ختم نہیں ہوگا شریف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں میری تیری ساری عمر یوں ہی بس آگ لگ رہی ہے برباد ہو رہی ہے رات یوں ہی تباہ دن یوں ہی تباہ ایک تصویر صبح شام کی بھی توفیق نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری محبت کی علامت یہ ہے میری ساتھ عقیدت کی علامت یہ ہے میری ساتھ میری غلامی کی نشانی یہ ہے میرے امتی کی زبان ہو میری ذات میں ہر وقت دروج پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بڑے کرتے ہیں ہاں جی ہمیں بڑی محبت ہے ہمیں بڑی محبت ہے اور سارا زور ملنے پہ لگ رہا ہے سارا زور ملنے پہ عرصوں پہ لگ رہا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عثمان رضی اللہ تعالیٰ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ مرتر دلہ االم ساد اباش دلّا االم عبدالرحمان ابن رضی اللہ تعالیٰ ابو بابا بن رضی اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی بڑے بڑے شادی ہیں کبھی کسی نے نہیں لگایا کبھی کسی نے قبروں کی مٹی نہیں چاہتی دین کہاں سے آ گیا قرآن کو چھو کر مارتے ہو اور بکواس میں چلتے ہو ہزاروں مر رہے ہیں لوگ صرف اس کام میں جانے آنے میں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بنا کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کر دیا کوئی رسول میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فرما برداری کرو غلامی کرو اور اگر نہیں کرو گے فعیم طلو ابل کا کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس کو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کی دریا میں ڈوب کے مرے گا لالچ کی دریا میں ڈوب کے مرے گا واپ کرتا ہوا مرے گا نماز کی پرواہ نہیں روزے کی پرواہ نہیں قرآن کی پرواہ نہیں کچاوے بنائے ریڑیاں بنائی اور مرد کٹھے ہو کے چل دیے ہیں فلانی جگہ سلام بھرنے چل رہے ہیں اور قرآن کا سلام تو پہلے بھر تیرے گھر میں قرآن رکھا تو نے قرآن کو کبھی سلام نہیں بھرا نماز کو کبھی تو نے سلام نہیں بھرا روزے کو سلام نہیں بھرا قبر والے کو سلام بھرنے جا رہے یہ جتنے اللہ اللہ والے ہیں یہ تمہارے عقیدے کے نہیں تھے وہ اس بات پر قتم راضی نہیں تھے جو بھی اللہ والا ہے غلامی شرط ہے اطاعت شرط ہے ہر معاملے میں ماں سے لے کر لاحق تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا اپنی مرضی سے نہ شادی کر سکتے ہو اپنی مرضی سے نہ خوشی کر سکتے ہو غلام ہے تو پھر غلام بن کے مرنا پڑے گا بڑے بڑے لوگوں نے غلامی کی ایک دن جناب فاروق اعظم سب کا جوڑی اللہ تعالی یہ بات سامنے آ گئی ہوگی مدینے میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینے پاک میں مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کر دیا یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے جمعے میں اعلان کر دیا کہ جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رات کی بیٹیوں سے زیادہ حق مہر مانگتی ہیں وصول کرتی ہیں میں ان سے حق مہر کے پیسے چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا زیادہ حق مہر نہ رکھو جو رکھے گی اس کے پیسے میں وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا جنہوں نے اعلان کر دیا مسلمان مرد عورتوں نے سنا جب جامع مسجد سے باہر نکلنے لگے ایک مدینے کی بڑھیا آئی اللہ اللہ اور آپ کہنے لگے میری وہ منی رضی اللہ تعالی وہ بڑھیا تو کتنی شان والی ہوگی آج کی بڑھیا تو یہی بتائے گی نا کہ سلام بھرنے گئی تھی تو فلانی اوپر سے لال لا کے گئی نہیں ترکیب بتائیں گے بدعت کی شرک کی اللہ اللہ مدینے کی بڑیا فاروق کے کو گھیری کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آج پتا چلا کہ جی تو قرآن بھی نہیں آتا سمجھ نہیں تجھے قرآن کی اس نے کہا کیوں فرمایا سورت نشا کی ایپ پر کر دیکھ قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا حق مہر رکھ سکتی ہے تم کون ہو قرآن کو بدلنے والے تیرے جیسا ہوتا میرے جیسا ہوتا راجا کام کر آئی بڑی مر قرآن جاننے والے ہائے ہائے فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں سے واپس ہوئے اور ممبر کو کھڑے ہو کر رو دیا فرمایا لوگوں مدینے کی بڑھیا قرآن زیادہ جانتی ہے میں کم جانتا ہوں میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں میں اس حکم کو نہیں چلاؤں گا جو شان تھی جن کو قبر کا فکر تھا جن کو قیامت کا فکر تھا جن کو جزا سزا کا پتہ تھا کہ اللہ کا دربار ایسا ہے اس کی پیشی ایسی ہے جب وہ لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے پورے عدالت خدا مندی دیکھی نہیں نے تھانے دیکھے کہ اللہ کا دربار نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتا تو یہ حال نہ رہتا قرآن کا جو آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ پریشان کیوں ہیں میرے حوالے کرو میں سب کچھ ملوا دوں گا میری قدرت بہت لمبی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے شر کو بدیات کی لانت سے بچائے توبہ اور سرفار کی توفیق عطا فرمائے جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی مقصد فرمائے باخر ہم الحمد للہ رب العالم اللہ وسلم مبارک اللہ سیدہ و مولانا محمد مالا آل سیدا و صحاب سید و ازواج سید و بنا تو سیدہ وزو یاط و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ سب بیماروں کو شپاتا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما روز رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما جتنے مسلمان مرد عورت بے کس بے بس آج لاچار محتاج قبروں میں پڑے ہیں مولا سب کو معافی عطا فرما یا اللہ سب کی بخشش فرما جنگ شہر میں مفتی عبد الحلیم مرحوم کل رات انتقال کر کے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ حضرات دعا فرمائے جتنے بھی علماء صلاح دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے درجوں کو بلند فرمائے جبار رحمت میں جگ عطا فرمائے اور اپنے لیے دعا کرو اللہ کل میں ایمان والی موت عطا فرمائے بعض آدمی ناجائز مقدموں میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ذاتی سے بچا ہر مشکل کو آسان فرما ہر پریشانی سے حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ قبر حشر کا معاملہ آسان فرما مولا موت کا معاملہ آسان فرما ہمارے مدرسے کے مسجد کے میرے جتنی بھی خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ دو جہان میں شہادت عطا فرما سرخروئی عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما صحابہ کرام کی خادم اور غلام بننے کی توفیق عطا فرما اہل بیت کا احترام نصیب فرما کاروباری پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اپنے کرم و فضل سے وہ شاپ عطا فرما جس کے ذمے قرض ہو ادا کرنے کی میں پیدا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا بچوں کی متمنی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما کاروباری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرما سب کے گھروں کو خیر و برکتوں سے آباد فرما ہم سب کی اولاد کو نیک